حاجی صاحب کی رہنمائی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھارہ سو اٹھارہ سے اٹھارہ سو ننانوے انیسویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ ہیں ہندوستان میں دیوبندی مکتب فکر کی علمی دعوتی اور متصوفانہ روایت جتنی کچھ بھی ہے وہ واسطہ یا بالواسطہ حاجی صاحب ہی سے پھوٹی ہے ان کے وابستگان میں مولانا اشرف علی تھانوی مولانا رشید احمد گنگوہی مولانا محمد قاسم نانوتوی مولانا ذوالفقار علی مولانا یعقوب احمد نانوتوی مولانا حسین احمد مدنی مولانا فیض الحسن سہارنپوری اور مولانا محمود الحسن مدنی جیسے دیوبندی اکابرین شامل ہیں بیسویں صدی میں رونما ہونے والے انتہائی شدید دیوبندی بریلوی اختلافات کے باوجود جن میں مندرجہ باز دیوبندی اکابرین پر کفر اور پورے دیوبندی مکتب فکر پر گمراہی کے فتوے بھی بریلوی اہل علم کی طرف سے لگائے گئے بریلوی حضرات کے ہاں حاجی صاحب کو بالعموم احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے بعض روایات کے مطابق پیر مہر علی شاہ جیسے بڑے بریلوی بزرگ بھی حاجی صاحب سے فیض یافتہ تھے اور انہی کی ہدایت پر حجاز مقدس سے واپس ہندوستان لوٹے تھے حاجی صاحب کی ایک تصنیف فیصلہ ہفت مسئلہ ان سات اہم مگر فروئی مسائل کے بارے میں ایک رہنما تحریر ہے جنہوں نے تقریباً ایک صدی سے بر صغیر میں زبردست مسلکی انتشار اور اختلاف پیدا کر رکھا ہے ان سات مسائل میں حاجی صاحب کی رائے ایک الگ موضوع ہے مگر اس تحریر میں انہوں نے ایک ایسی بات بھی لکھی ہے جو ہر قسم کے اختلافات کو ختم نہ بھی کرے تب بھی ایک ایسے دائرے میں لے آتی ہے جہاں یہ باعث فساد نہیں رہتے وہ اس تصنیف میں پہلے مسئلے یعنی مولود شریف کی بحث کے آخر میں لکھتے ہیں عوام کو چاہیے کہ جس عالم کو متدین یعنی دیندار اور محقق سمجھیں اس کی تحقیق پر عمل کریں اور دوسرے فریق کے لوگوں سے تارس نہ کریں خصوصاً دوسرے فریق کے علماء کی شان میں گستاخی کرنا چھوٹا منہ اور بڑی بات کا مصداق ہے غیبت اور حسد سے عمال حسنا ضائع ہوتے ہیں ان امور سے پرہیز کریں اور تعصب اور عداوت سے بچیں اور ایسے مضامین کی کتابیں اور رسالے مطالعہ نہ کیا کریں کہ یہ علماء کا کام ہے عوام کو علماء سے بدگمانی اور مسائل میں شبہ پیدا ہوتا ہے بلا شبہ یہ ایک انتہائی سچی بات ہے ہمارا دین ایک محفوظ دین ہے ہمارے دین کے بنیادی عقائد اور اعمال جتنے کچھ اللہ کے ہاں جواب دہی کا باعث ہوں گے وہ سب کے سب خاتم الانبیاء علیہ السلام خود اپنی تعلیمات میں واضح طور پر بیان کر کے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود علم کی دنیا میں جزئی اور فروئی چیزوں پر اہل علم میں اختلاف ہو جاتا ہے اہل علم میں اختلاف ہونا ایک فطری چیز ہے یہ پہلے بھی ہوا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا اس سے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب سطحی علم کے کچھ لوگ اور عوام الناس علمی معاملات میں کود پڑتے ہیں ایسے جوہلا پورے اعتماد سے تنقیدیں لکھتے ہیں پروپیگنڈے کرتے ہیں الزام و بہتان کے تیر برساتے ہیں کفر و ضلالت کے فیصلے کرتے ہیں حتیٰ کہ گالیوں اور بےحودہ کلمات سے ہر اس شخص کو نوازتے ہیں جو ان کے نقطۂ نظر سے مختلف رائے رکھتا ہو یہ سب کچھ کرتے ہوئے وہ علم و اخلاق کے ہر مسلمہ ضابطے کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کا دل حسد و نفرت سے بھرا ہوتا ہے ان کی زبان غیبت سے آلودہ ہوتی ہے ان کا ذہن الزام و بہتان کی فیکٹری بن جاتا ہے ان کا قلم جھوٹ اگلتا ہے مگر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں دین حق کے ترجمان اور اسلام کی مدافعت کا نعرہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں یہی وہ صورتحال ہے جس نے آج ہمارے ہاں علمی اور ذوقی اختلافات کو فرقہ ورانہ تعصبات میں بدل دیا ہے ایسے میں حاجی صاحب کی رہنمائی شاید وہ سب سے اہم چیز ہے جس کی آج دین کے نام پر کھڑے لوگوں کو سب سے بڑھ کر ضرورت ہے دور قدیم اور دور جدید انسانوں کی فکری تاریخ کو تین نمایاں حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا حصہ ماقبل از جدیدیت یا پری ماڈرنزم کا ہے ہم قارئین کی سہولت کے لیے اسے زمانہ قدیم کا نام دے دیتے ہیں زمانی اعتبار سے یہ ابتدا سے لے کر سترویں صدی کے وسط تک کا دور ہے اس دور کی اصل خصوصیت یہ تھی کہ اس دور میں مذہب انسانی زندگی کا مرکزی خیال تھا مذہب کی اساس وہی ہے لیکن تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا کہ انسان وہی کو محفوظ کر سکے ہوں چنانچہ جیسے ہی انبیاء کرام دنیا سے رخصت ہوتے وہی میں تحریف ہو جاتی جس کے بعد توہم پرستی ذاتی تخیلات اور انسانی اضافے مذہب کے نام پر لوگوں میں رائج ہو جاتے ہیں اس صورتحال سے ایک استثناء خاتم النبیین علیہ السلام اور ان کے صحابہ کرام کا زمانہ ہے جب وہی کی حفاظت کا خدائی اہتمام کر دیا گیا تاہم مجموعی طور پر چونکہ اس دور میں ہر طرف تواہم پرستی ہی کا دور دورہ تھا اس لیے جیسے جیسے مسلمانوں کا فکری زوال بڑھا خود مسلم معاشرے تواہم پرستی اور وہی سے آری دینداری میں مبتلا ہو گئے یوں اصل صورتحال میں کوئی بنیادی فرق نہیں آیا پری ماڈرنزم میں چونکہ مذہب بنیادی قوت تھا اس لیے فطری طور پر مذہبی طبقات کو بہت طاقت حاصل تھی اس کی نمایاں ترین مثالیں مسیحیت میں چرچ کا ادارہ اور ہندو مت میں برہمن کا کردار ہے سیاسی نظام زیادہ تر بادشاہت تھا مگر بادشاہ بھی مصری حکمرانوں کی طرح خدا کے مظہر کی طرح حکومت کرتے یا مذہبی طبقات کو خوش کر کے خود کو سیاسی معاملات تک محدود رکھتے تھے دور جدید کی آمد پر یہ صورتحال تبدیل ہونا شروع ہو گئی توہم کی جگہ اقلیت نے لے لی اہل مذہب کی جگہ اہل دانش رہنما بن گئے بادشاہت کی جگہ جمہوریت رائج ہو گئی اس دور میں خدا مذہب وہی اور آخرت جیسے تصورات کو ماضی کا بے فائدہ ورثہ سمجھ کر ترک کر دیا گیا سائنسی ترقی نے انسانی دنیا کو بدل کر رکھ دیا کائناتی طاقتیں جو اس سے قبل عبادت کا موضوع تھیں انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر لی گئیں انسانی معاشرے سماجی علوم کی بنیاد پر ایک نئے قالب میں ڈھل گئے فرد کی آزادی دور جدید کا سب سے بڑا خیر قرار پائی غرض صنعتی دور کی ترقی اور اس کے تقاضوں نے زراعتی دور کے افکار اقدار اور روایات سب کو بدل کر رکھ دیا دور جدید کا ظہور یورپ میں ہوا تھا تاہم نئی طاقت کے نشے میں سرشار یورپی اقوام نے دو کام ایسے کر ڈالے جن سے دور جدید کی فکری اساسات پر انتہائی بنیادی سوالات پیدا ہو گئے پہلا سرمایہ دارانہ نظام کا وہ ظالمانہ فروغ تھا جس نے ارتکاز دولت کے ذریعے سے خود یورپ کے معاشروں میں عام انسان کی زندگی جہنم بنا دی اور دوسرا بیسویں صدی میں ہونے والی دو عظیم جنگیں جن میں کروڑوں لوگ ہلاک ہوئے ان واقعات نے اقلیت پر مبنی جدید فکر کی افادیت پر سوالات پیدا کر دیے اس پر مستضاد بیسویں صدی کی ابتدا کی وہ سائنسی دریافتیں تھیں جنہوں نے اس خیال کی نفی کر دی کہ انسان سائنس کے ذریعے سے کائناتی حقائق تک مکمل رسائی کی صلاحیت رکھتا ہے یوں مادی نظام فکر کی سائنسی اساسات پر ایک قاری ضرب لگی جس کے نتیجے میں اس کا اعتماد مجروح ہو گیا چنانچہ بیسویں صدی کے نصف آخر سے پوسٹ ماڈرنزم کا فلسفہ وجود میں آیا جس نے علم اور اقلیت کے بجائے جذبات اور انسانیت کی بات کی اور قطعیت کے بجائے اضافیت اور تحکم کے بجائے انفرادیت کو اپنا نعرہ بنایا ان چیزوں کے نتیجے میں انسانی معاشروں میں مذہب کی اہمیت کو دوبارہ تسلیم کر لیا گیا امن اور بقائے باہمی کی اہمیت نمایاں ہوئی تاہم جس طرح ماڈرنزم نے زمان قدیم کے تمام اہم تصورات کو بدل کر انسانی معاشروں کو مکمل طور پر تبدیل کیا تھا پوسٹ ماڈرنزم کی نوعیت یہ نہیں ہے یہ ایک رد عمل ہے جو ماڈرنزم کی بعض کمزوریوں اور خرابیوں کو نمایاں کرتا ہے اسی لیے چند تبدیلیوں کے سوا مجموعی طور پر انسانی معاشرے آج بھی ماڈرنزم کے اصولوں پر ہی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سمجھنا کہ اقلیت سائنسی انداز فکر آزادی جمہوریت اور دور جدید کی دیگر اقدار رخصت ہو چکی ہیں محض ایک غلط فہمی ہے یہ دراصل ماڈرنزم پر ایک تنقید ہے اس بات کو سمجھنا اس پہلو سے بہت اہم ہے کہ ہمارے بعض فکری حلقوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم میں مغربی افکار پر کی جانے والی تنقید کا مطلب اقلیت یا ماڈرنزم کی شکست ہے ہم اپنے مضامین اور اپنے فکری حلقوں میں ماڈرنزم کی شکست پر شادیانے بجاتے رہیں گے اور دنیا ماڈرنزم کی پیدا کردہ خرابیوں سے نجات پا لے گی ایسا سمجھنا سوائے خوش فہمی کے اور کچھ نہیں یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ماڈرنزم کی افکار انفارمیشن ایج کے آغاز کے ساتھ مغرب سے آگے بڑھ کر مشرقی عوام کو فتح کر رہے ہیں عالمی سیاست کے افق پر نمودار ہونے والے تمام اہم کردار چاہے چین اور ہندوستان کی طرح ان کا تعلق مشرق سے ہو دراصل ماڈرنزم کی راہ کے مسافر ہیں ایسے میں کرنے کا اصل فکری کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اور قرآن مجید کی تعلیم کو بنیاد بنا کر اثر نو اسلامی تعلیمات کو پیش کرنا ہے وہی نے زمانہ قدیم میں بھی انسانیت کو ظلم کی بھٹی سے نجات دلائی تھی اور دور جدید میں بھی وہی کو سمجھنے اور اس پر عمل میں نجات ہے آج کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمارے بہترین دماغوں کو نفرت کی نفسیات سے باہر نکال کر محبت الہی سے سرشار کرنا ہے وہی اور صاحب وہی کی تعلیمات کو سمجھنے کی طرف لگانا ہے آپ کی سیرت کو ان کی زندگی بنانا ہے اس کے بغیر ظلم و استبداد نہ پہلے ختم ہوا ہے نہ اب ہوگا میرے دشمن میرے قاتل میرے احباب نثار خدا اس دنیا کی سب سے باکمال ہستی ہے اس کے جمال و کمال کے نقشے اس کائنات میں ہر جگہ بکھرے ہوئے ہیں مگر اس کے کمال کا سب سے بڑا جلوہ خود انسان کی اپنی ہستی ہے وہ انسان جسے الرحمن نے صفت بیان سے نوازا وہ جو ایک پھول کو دیکھ کر گلزار اور ایک مسکراتی نظر پر تلوار کا مضمون باندھ سکتا ہے وہ احساسات کی وادی میں جمالیات کے ایسے پھول کھلا سکتا ہے جن کی مہک سے ہر صاحب ذوق کی روح جھوم اٹھتی ہے اس انسان پر خدا اگر احسان کر کے اپنی تعریف کا موقع دے دے تو یہ حاصل زیست ہے غافلوں کو عہد بندگی یاد دلانا غیر اللہ کی محبت کے نشے میں مست لوگوں کو میں توحید کے جام پلانا گمراہی کے اندھیرے میں ہدایت کی شمع جلانا یہ وہ اعزاز ہے جس سے بڑا اعزاز کوئی اور نہیں ہو سکتا لوگ مال و دولت کے لیے جیتے ہیں نام و جہ کے لیے مرتے ہیں قوم و ملت کے لیے لڑتے ہیں فرقہ و تعصب کے لیے جھگڑتے ہیں حالانکہ جینے کا اگر کوئی مقصد ہے تو یہی ہے یہ ہے تو فقیر بھی بادشاہ ہے اور نہیں ہے تو بادشاہ بھی فقیر ہے کیا یہ کم ہے کہ تیرے حسن کی رانائی سے میں نے وہ شمیں جلائی ہیں کہ محتاب نثار تیرے پیمان وفا سے میرے فن نے سیکھی وہ دل آویز صداقت کہ کئی خواب نثار تیرے غم نے میرے وجدان کو بخشی وہ کسک میرے دشمن میرے قاتل میرے احباب نثار ایسے خدا میں جینا عجیب چیز ہے مگر ایسے خدا کو بھول کر جینا عجیب تر ہے اختلاف اور انتشار میرے مضامین پر لوگ بہت سے تبصرے کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگ میرے خیالات سے اختلاف کرتے ہیں مثلا کچھ عرصہ قبل ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے لکھے گئے ایک مضمون پر ایک صاحب نے مجھے ایک اختلافی ای میل بھیجا ان کے ای میل میں اٹھائے گئے نکات پر میرا اطمینان نہیں تھا لیکن اختلاف چونکہ ایک شائستہ انداز میں کیا گیا تھا اس لیے میں نے اپنے مضمون کے ساتھ سائٹ پر وہ اختلافی کامنٹ بھی شائع کر دیا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس امتحان میں ڈالا ہے آزادی اس کی بنیادی اساس ہے اس آزادی کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے سے اتفاق اور اختلاف کرتے رہتے ہیں اس حوالے سے مکالمے کا سلسلہ بھی جاری رہنا چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ ایک دوسرے پر اپنی آرا اور خیالات ٹھونسنا شروع کر دیں ان کے جوابی دلائل سننے اور سمجھنے کے بجائے یک طرفہ طور پر اپنے موقف پر قائم رہیں دوسروں کی بات سمجھنے اور ان سے دلیل مانگنے کے بجائے اعتراض الزام اور مہم جوئی کا طریقہ اختیار کر لیا جائے پروپیگنڈے کی مہمیں چلائی جائیں لوگوں کی نیت اور اخلاص پر ایسے گفتگو کی جائے جیسے وہ دل کا حال جانتے ہوں یہی رویے معاشرے میں جمود اور انتشار پیدا کرتے ہیں جمود اس لیے کہ ایسی مہم بازی جھیلنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہوتی چنانچہ تخلیق کی نئی دنیا تعمیر کرنے والے حساس لوگ کونے میں دب کر بیٹھ جاتے ہیں انتشار اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ جہاں علمی اور فکری اختلاف پر اہل علم کی شخصیت کردار اور اخلاص کو ہدف بنا لیا جائے وہاں لوگوں کا ہر شخص پر سے اعتبار ختم ہونے لگتا ہے اس لیے اختلاف رائے ضرور کیجیے مگر شائستگی کے ساتھ اور دوسرے شخص کو بھی حق دیجیے کہ وہ آپ کے ساتھ اختلاف کر سکے اندھے راہ دکھانے والے استاد یہ فرمائیے کہ ہم مذہبی لوگوں کی اس قدر کوششوں کے باوجود بھی برائی کیوں بڑھے جا رہی ہے عارف کے مجلس میں آج یہ سوال ایک مذہبی طور پر فعال شخصیت نے اٹھایا تھا عارف نے ایک نظر سائل کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں پوچھا آپ کی سب سے بڑی دعا کیا ہے ان صاحب نے ایک لمحے کا توقف کیے بغیر جواب دیا ساری دنیا سے برائی مٹ جائے کل عالم میں اللہ کا دین غالب ہو جائے ہمارے ملک میں اسلام نافذ ہو جائے عارف نے سر چھکا لیا مجلس میں خاموشی چھا گئی دیر تک جواب نہ آیا تو سائل نے پہلو بدلا مگر وہ دور بیٹھے تھے دیکھ نہ سکے کہ عارف کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے خاموشی کی اس دبیز چادر کو آخرکار عارف کی آواز نے توڑ ڈالا ہم مذہبی لوگوں کا نشانہ دوسرے ہوتے ہیں مگر ہدایت بندوق کی گولی نہیں ہوتی جس سے دوسروں کو نشانہ بنایا جائے یہ روشنی ہوتی ہے جو دل سے پھوٹتی ہے اور سب سے پہلے ہمارے اپنے وجود کو منور کرتی ہے مگر ہم کبھی اس روشنی کو اپنے رب سے اپنے لیے نہیں مانگتے کبھی رسمی طور پر مانگ لیا تو اپنی شخصیت اور عادات ایسی نہیں بناتے کہ اس روشنی کے مستحق ٹھہریں ہم اپنے تعصبات گروہوں نظریات اور تصورات کے اسیر ہوتے ہیں اور انہی کو دوسروں پر ٹھونسنا چاہتے ہیں سو نہ ہم نے ہدایت پانے کو اپنا مقصد بنایا نہ خود کو ہدایت پانے کے قابل بنایا ہم پیغمبر تو ہیں نہیں کہ اللہ پاک ہم پر ہدایت بن مانگے اتار دے اس لیے ہمارے اندر اندھیرا رہتا ہے اور انہی اندھیروں کو ہم دوسروں میں بانٹتے ہیں ہم اندھیرا دکھانے والے ہیں ہمیں سوال یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوششوں کے باوجود برائی کیوں ختم نہیں ہوتی سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اندھاپن کیسے دور ہوگا کیونکہ جس روز یہ دور ہو گیا ہر جگہ ہدایت کی روشنی پھیل جائے گی اخلاقی تحریک کیپ ماؤنٹ کراچی کا سب سے زیادہ خوبصورت ساحل ہے یہ ہاکس بے سے آگے کی سمت سب سے آخر میں آنے والا پکنک پوائنٹ ہے یہاں کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ کچی سڑک پر سفر کرتے ہوئے آپ کو چاروں طرف ایک ہموار میدان ملے گا مگر الٹے ہاتھ کی سمت اب مشکل سو دو سو میٹر چلیں گے تو اچانک معلوم ہوگا کہ اب در اصل ایک ہموار پہاڑ کی سطح مرتفع پر کھڑے ہیں اور اس پہاڑ سے نیچے دور دور تک سبزی مائل نیلگوں پانی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کر رہا ہے خاص کر شام کے وقت ڈھلتے ہوئے سورج کی مدھم ہوتی روشنی میں یہ منظر اتنا دلکش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں اس پہاڑی میدان سے نیچے اترنے کے کئی قدرتی راستے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ کراچی کے سب سے زیادہ صاف ستھرے اور ہموار ساحل تک پہنچتے اور اپنے گھر والوں اور دوسروں کے ہمراہ پتھروں سے محفوظ اس صاف ستھرے اور ریتیلے ساحل پر سمندر کی ہموار موجوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تاہم یہ ماضی کی باتیں ہیں یہ اس وقت کی کہانی ہے جب انسان کی جان مال اور عزت و آبرو اس ملک میں اتنی ارزا نہیں ہوئی تھی جتنی آج کل ہے اسی زمانے کا یہ قصہ ہے کہ کچھ لوگ کیپ ماؤنٹ پر پکنک منانے گئے ایک نوجوان لڑکی ساحل سے کچھ دور پہاڑ کے سائے کے نیچے سستانے بیٹھی تو ہوا کی پہم یلغار سے بوسیدہ ہو جانے والی ایک پہاڑی چٹان اپنی جگہ سے الگ ہوئی اور سیدھی نیچے بیٹھی اس لڑکی پر جا گری نتیجہ یہ نکلا کہ لڑکی کے جسم کے کئی ٹکڑے ہو گئے دھڑ کہیں ٹانگیں کہیں اور ہاتھ کہیں اور جا گرے اخبارات میں یہ واقعہ بھی شائع ہوا اور اس لڑکی کی ٹکڑوں میں بٹی ہوئی تصویر بھی شائع ہوئی میں نے جب یہ تصویر دیکھی تو مجھے خیال آیا کہ کائناتی طاقتیں مادی قوانین پر عمل کرتی ہیں یہ قوانین بالکل اندھے ہوتے ہیں یہ جب روبامل عمل ہوتے ہیں تو انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کسی کی جان جا رہی ہے یا کسی کی دنیا برباد ہو رہی ہے یہی مادی دنیا کا اصول ہے تاہم انسانی دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مادی دنیا میں پیدا کر کے اخلاقی حص بھی عطا کی ہے انسان اپنے ہر عمل کو اس اخلاقی حص کی روشنی میں جانچ کر قدم اٹھاتا ہے وہ کیپ ماؤنٹ کی چٹان کبھی نہیں بن سکتا جو اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچے کہ اس کے نتیجے میں کسی کی جان چلی جائے گی یہ اخلاقی حص نہ ہو تو انسان کو اختیار کی جو طاقت اور عقل کی جو استعداد دی گئی ہے وہ اتنی خوفناک ہے کہ انسان اس دنیا کو برباد کر کے رکھ سکتا ہے یہ اخلاقی حص زندہ نہ ہو تو دنیا کا کوئی قانون کوئی ضابطہ انسان کس تباہ کن صلاحیت کو قابو میں نہیں رکھ سکتا بدقسمتی سے دور جدید کے ہمارے مسلحین اس حقیقت سے بالکل ناواقف معلوم ہوتے ہیں کہ انسان کے اخلاقی وجود کو طاقتور بنائے بغیر معاشرے کو درست نہیں کیا جا سکتا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں صرف قانون کی طاقت سے معاملات کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے یہ بات ہر پہلو سے ایک غلط بات ہے حقیقت یہ ہے کہ معاشروں کی اصلاح اور ان میں بہتری اس وقت آتی ہے جب تعلیم اور تربیت کے ذریعے سے لوگوں کی اخلاقی حص کو پوری طرح زندہ کر دیا جائے جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کا سبق ان کی گھٹی میں ڈال دیا جائے عدل احسان ہمدردی کے اعلیٰ انسانی جذبات کی قدر و قیمت ان کی نظر میں نمایاں کر دی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اخلاقی تحریک چلائی جائے اس اخلاقی تحریک کے بغیر ماضی میں کبھی کسی معاشرے کی اصلاح ہوئی ہے نہ مستقبل میں اس کا کوئی امکان ہے اس کے بغیر ہمارے ظلم کرنے والے بدل سکتے ہیں معاشرے سے ظلم و بربریت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ظفر اور انجم ظفر ایک اوسط ذہانت کا حامل نوجوان تھا وہ ایک مڈل گھرانے میں پیدا ہوا ماں باپ نے اوسط درجے کے تعلیمی اداروں سے تعلیم دلوائی اس کے ماں باپ میں البتہ ایک خوبی کمال کی تھی انہوں نے ظفر کی تربیت کو مسئلہ بنا لیا تھا خاص کر دو عادتوں کو انہوں نے ظفر میں بہت پختہ کر دیا تھا ایک یہ کہ زندگی کے ہر واقعے کو مثبت انداز سے دیکھنا ہے دوسرے یہ کہ زندگی میں ہر ترقی اور کامیابی محنت مستقل مزاجی اور سخت جد و جہد کے بعد ملا کرتی ہے ظفر ابھی زیر تعلیم تھا کہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اس کی ماں نے اس سے کہا بیٹا یہ بظاہر ایک مسئلہ لگ رہا ہے مگر در حقیقت یہ ایک موقع ہے قدرت نے تمہیں ایک موقع دیا ہے کہ تم وقت سے پہلے پختگی کو پہنچ جاؤ تم اپنی پختگی کی بنیاد پر کم وقت میں زیادہ اور دیر تک رہنے والی ترقی حاصل کرو ظفر نے ماں کی بات گراہ سے باندھ لی تعلیم کے ساتھ ٹیوشن پڑھانا شروع کر دی کچھ عرصے بعد ایک پارٹ ٹائم جاب شروع کر دی کئی برس اسی طرح گزرے تعلیم ختم ہوئی تو جب اس کے دوسرے دوست ملازمتیں ڈھونڈ رہے تھے وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک بہت بہتر ملازمت حاصل کر چکا تھا کچھ عرصے بعد دوران ملازمت اس نے شام کے اوقات میں مزید اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا شروع کی کچھ عرصے ہی میں ایک اور کمپنی میں اعلیٰ مینجمنٹ کی سطح کی ملازمت حاصل کر لی کچھ ہی عرصے میں اس کی والدہ نے اس کی شادی بہت اچھی جگہ کر دی مگر اس کی بیوی انجم کا تعلق ایک ایسے خاندان سے تھا جہاں بچوں کو بہت اعلیٰ تعلیم دلوائی گئی تھی مگر اس کے ساتھ ہی بچوں کی پیمپرنگ کرنا ان کے ناز و نخرے اٹھانا پرورش کا حصہ تھا چنانچہ انجم کی توجہ ہمیشہ اسی بات پر رہتی تھی کہ اس کے پاس کیا نہیں ہے اور دوسروں کے پاس کیا ہے چنانچہ جلد ہی مطالبات کا سلسلہ شروع ہو گیا اسے اپنی سانس کا وجود بھی بوجھ لگتا تھا نے ابتدا میں کچھ مزاحمت کی تو جھگڑے شروع ہو گئے اب یا تو زفر ہمیشہ کے لیے ہتھیار ڈال دیتا یا پھر بیوی کے رنگ میں رنگ جاتا ایسے میں اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا بیٹا زندگی نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے اس سے پہلے تم نے حالات کو شکست دے کر فتح پانا سیکھی تھی اب انسانوں کو جیت کر زندگی میں ایک اور فتح حاصل کرو یہ جنگ جیت لو گے تو تمہاری اولاد بہت اچھی انسان بنے گی قدرت نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم معاشرے کو اعلیٰ انسان فراہم کرو ماں کی بات ظفر کے دل پر اثر کر گئی اگرچہ اس کے لیے یہ صورتحال بہت نازک تھی مگر اس نے حکمت کے ساتھ اس معاملے سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا اس نے فوری طور پر جھگڑوں سے بچنے کے لیے بیوی کی ہر بات کو منع کرنے کے بجائے کچھ قابل قبول مطالبات پورے کر دیے ساتھ ہی اس نے غور کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس صورتحال کا سبب انجم کی تربیت اور اس کا خاندان ہے انجم کے خاندان میں صورتحال یہ تھی کہ اس کے تین بھائی تھے تینوں خوشحال تھے مگر خوش نہیں تھے تینوں کی بیویاں بھی انہی کے مزاج کی تھیں ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے رہتے تھے مقابلے بازی کا سلسلہ جاری رہتا تھا ہر کوئی ماں باپ سے فائدے اٹھانا چاہتا تھا مگر ذمہ داری اٹھانے کو کوئی تیار نہ تھا اسے اندازہ ہو گیا کہ میکی کی میراث سے جان چھڑائے بغیر انجم کی اصلاح بہت مشکل ہے مگر ظفر جلد باز نہیں تھا وہ بیوی کو توجہ دلانے کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہا کہ اس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اس کے لیے عذاب نہ بنے کچھ ہی عرصے بعد کی ساس بیمار ہو گئی مگر ان کے ہر بیٹے اور بہو نے ذمہ داری اٹھانے کے بجائے دوسرے کے سر ڈالنے کی کوششیں شروع کر دی یوں بڑھاپے میں ان کی مٹی پلید ہو گئی ایسے میں زفر انجم سے کہہ کر اپنی ساس کو اپنے گھر لے آیا انجم تو خیر بیٹی تھی مگر زفر نے بھی بیٹے سے بڑھ کر ہر طرح جان مال سے ان کا خیال کیا ان پر بے دریغ پیسہ خرچ کیا یہی وہ لمحہ تھا جب انجم نے اپنے شوہر کو خواہشات پوری کرنے والی مشین کے بجائے ایک اعلیٰ انسان کے روپ میں دریافت کیا زفر نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر انجم کو سمجھانا شروع کیا کہ اصل خرابی انجم کے اندازے فکر میں تھی جو اپنی ساس کو بوجھ سمجھتی تھی کسی بزرگ کی خدمت کرنا تو عظیم نعمت ہوتا ہے اسی طرح اس نے واضح کیا کہ وہ انجم کی خواہشات پر پیسہ لٹاتا رہتا تو اس کی والدہ کی مالی مدد نہیں کی جا سکتی تھی اس نے انجم کو یہ بھی سمجھایا کہ اس کے بھائیوں کے غلط رویے کی اصل وجہ مادی انداز فکر ہے جس میں چیزوں کو انسانوں سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے انجم نے اس عرصے میں اپنے بھائیوں کا جو رویہ دیکھا تھا اس آئینے میں اسے اپنا اپنے بھائیوں اور اپنے شوہر کا فرق واضح طور پر نظر آ گیا تھا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر وہ اسی راستے پر چلی تو اس کی اولاد اس کے ساتھ وہی کرے گی جو اس کے بھائیوں نے اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا اور اگر وہ اپنے شوہر کی راہ چلی تو اس کی اولاد اس کے شوہر جیسی ہوگی انجم نے فیصلہ کر لیا اسے اپنی اولاد کو اپنے شوہر جیسا بنانا ہے اس نے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے سابقہ رویے کی معافی مانگی اپنے گھر کو ایک پرسکون جنت بنا دیا اللہ نے کچھ ہی عرصے میں اس کی گود بھر دی اب انجم اپنی ساس کی طرح ایک اور اعلیٰ انسان کی پرورش کر رہی ہے جو آگے چل کر معاشرے میں نہ جانے کتنی خیر و برکت پھیلائے گا نقطۂ نظر کہتے ہیں کہ ایک تصویر ہزار الفاظ بول سکتی ہے لیکن یہ تصویر کی نہیں انسانی آنکھ کی خوبی کا بیان ہے جو خارجی دنیا کو سمجھنے اور جاننے کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں تاہم آنکھوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں کئی محدودیتیں بھی ہوتی ہیں مثلا انسانی آنکھ اپنے سامنے موجود منظر کا مکمل طور پر احاطہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے لیکن انسانی ذہن گہرے طور پر اور جزیات میں جا کر صرف عین نظر کے سامنے والی چیز جس پر انسان کا فوکس ہوتا ہے اسی کو سمجھتا ہے باقی چیزیں نظر آنے کے باوجود انسان دیکھ نہیں پاتا اس بات کو ٹی وی سے بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کسی نیوز چینل پر چلتی ہوئی خبروں کی پٹی کو پڑھنا شروع کر دیں یہ کرتے وقت آپ کی نظر میں ٹی وی سکرین بلکہ ارد گرد کی دیوار یا الماری بھی ہوگی مگر خبروں کی پٹی کو پڑھتے وقت آپ کو یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہے کہ اس وقت سکرین پر کیا مناظر بدل رہے تھے ان مناظر کو دیکھنے کے لیے آپ کو نظروں کا فوکس ان کی طرف کرنا ہوگا غرض آپ دنیا کے کسی بھی منظر پر نظر ڈالیں آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا لیکن ذہن قبول صرف اسی کو کرتا ہے جسے نظریں گاڑھ کر پوری توجہ سے دیکھا جائے یہیں سے ہماری زبانوں میں نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو کے الفاظ داخل ہوئے ہیں یعنی وہ فکر جو ہماری نگاہ کا مرکز ہو انسان اس دنیا میں جس آزمائش میں ہے اس میں سب سے بنیادی چیز صحیح نقطہ نظر کو دریافت کرنا ہے اس امتحان میں عمل کی حیثیت ثانوی ہے اگر نقطہ نظر غلط ہے تو زیادہ عمل بھی کچھ نہیں اور اگر نقطہ نظر درست ہے تو تھوڑا عمل بھی نجات کے لیے کافی ہے تاہم صحیح نقطۂ نظر کو دریافت کرنے کی اس آزمائش میں اصل مصیبت یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں شعور کی عمر میں پہنچنے کے بعد نہیں بھیجا جاتا بلکہ ایک بے سمجھ بچے کے طور پر جنم لیتا ہے اور بڑا ہونے سے قبل اس کے والدین اور قریبی ماحول اس کا ایک نقطۂ نظر بنا چکے ہوتے ہیں وہ کسی خاص عقیدے یا نظریے کو اس کی نگاہوں کا مرکزی خیال بنا چکے ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا شروع میں کوئی خاص نظریہ نہیں ہوتا لیکن کچھ دینی ذوق کی بنا پر وہ کسی گروہ جماعت یا فرقے میں شامل ہو جاتا ہے اور وہاں یک طرفہ باتیں سنا سنا کر کوئی خاص نقطۂ نظر اس کے ذہن کا مرکزی خیال بنا دیا جاتا ہے اب یوں نہیں ہوتا کہ دنیا میں کوئی دوسرا نقطہ نظر پایا نہیں جاتا سب موجود ہوتے ہیں اور انسان کو نظر بھی آ رہے ہوتے ہیں مگر ٹی وی کی پٹی کی طرح چونکہ اس کا ذہن ایک خاص چیز ہی میں دلچسپی رکھتا ہے اس لیے وہ خبریں ہی پڑھتا ہے اور باقی چیزیں نظر انداز کر دیتا ہے کوئی دوسرا توجہ دلائے تو وہ اسے غلط اور گمراہ کہتا ہے کبھی وہ دوسری حقیقت کو درست سمجھنا بھی شروع کر دے تو اس کا ابتدائی ماحول بڑی زبردست مزاحمت کرتا ہے وہ طرح طرح کے نقطے اٹھا کر اس کے تعصب کو بھڑکاتا ہے اور یوں انسان سچائی کو سامنے پا کر بھی اسے دیکھنے سے محروم رہ جاتا ہے اس محرومی سے بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے وہ اس حقیقت کو جان لینا ہے کہ انسان اس دنیا میں حالت امتحان میں ہے اس امتحان میں ناکامی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے یہ امتحان عمل سے پہلے صحیح نقطۂ نظر دریافت کرنے کا امتحان ہے اس میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان نظریں اپنے موجودہ نقطۂ نظر سے ہٹائے دوسرے حقائق غور سے دیکھے اور انہیں سمجھے پھر تقابل کر کے دیکھے کہ سچائی کہاں ہے جو انسان یہ نہیں کرے گا وہ گمراہی کا شدید خطرہ مول لے رہا ہے وہ تعصب کا شکار ہو جائے گا وہ ساری زندگی کنفیوز ہو کر اس عزم سے محروم رہے گا جو عمل پر ابھارتا ہے یا پھر پہلے خود گمراہ ہوگا اور پھر دوسرے کی گمراہی کا وبال لادے روز قیامت ایک مجرم کے طور پر پیش ہوگا محبت سے غفلت رومانویت دنیا کی ہر زبان اور ہر قوم کی شاعری کا اہم ترین حصہ ہوتا ہے بلکہ سچی بات یہ ہے کہ شاعری وجود ہی میں اس لیے آتی ہے کہ اپنے محبوب کے محاسن کو بیان کیا جائے اور اپنی محبت کا نذرانہ اس کے حضور پیش کیا جا سکے یہ رومانوی شاعری محبت کے اس جذبے سے وجود میں آتی ہے جو ہر انسان کی فطرت میں ودیت کیا گیا ہے محبت کا یہ اظہار صرف صنف مخالف ہی کے لیے ظہور نہیں کرتا بلکہ اولاد کے لیے بے انتہا شفقت والدین کی خدمت بزرگوں کی عقیدت اور دوست احباب کی رفاقت کے ان گنت رنگوں سے زندگی کو سجاتا رہتا ہے تاہم یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اپنے خالق و مالک اور پروردگار کے معاملے میں یوں لگتا ہے کہ اکثر انسان اس جذبے سے واقف ہی نہیں محبت میں انسان کسی کے جمال کی تعریف میں الفاظ کے تاج محل تخلیق کرتا ہے مگر خدا کی زندہ و جاوید حمد دور کی بات اس کی ہر نعمت کے مزے لوٹنے والے اس کا شکریہ ادا کرنے کی زحمت بھی گوارہ نہیں کرتے محبت کسی کی یاد میں تڑپنے اور بے قرار رہنے کا نام ہے یہاں حال یہ ہے کہ عین نماز میں خدا یاد نہیں رہتا محبت کسی کے لیے اپنا دل اور اپنی جان نظر کر دینے کا مطالبہ کرتی ہے مگر ہم میں سے کسی نے شاید ہی کبھی دو جملے بول کر اللہ تعالیٰ کو یقین دلایا ہو کہ میرا جینا اور مرنا آپ کے لیے ہے محبت قربانی اور وفا کا تقاضا کرتی ہے ہم فجر میں اٹھنا ناممکن سمجھتے ہیں محبت اپنی ہستی اور اپنی انا کو فنا کر دینے کا نام ہے مگر ہم خدا کے بجائے اپنی انانیت فرقے اور تعصبات کا جھنڈا بلند کرنا دینداری سمجھتے ہیں اس کائنات میں انسان واحد ہستی ہے جو خدا سے محبت کرنے اور اظہار محبت کے ہر طریقے پر قدرت رکھتا ہے مگر آہ انسان ہی اس محبت سے سب سے بڑھ کر غافل ہے